حضرت عبداللہ بن خباب سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر سے بابا تشریف لائے تو ان ان کے گھر والوں نے کو قربانی کا گوش پیش کیا وہ فرمانے لگے میں تو نہیں کھاؤں گا حتیٰ کہ میں یہ مسئلہ پوچھوں پھر وہ اپنے خیافی مادری بھائی حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ ہو جو بدری صحابی تھے کے پاس گئے اور ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بعد ایک نیا حکم جاری ہو چکا ہے حکم کو ختم کرنے کے لیے جس میں یعنی قربانیوں کا گوشت مطلب یہ ہے کہ تمہارے بعد ایک نیا حکم جاری ہو چکا ہے جس سے تین دن کے بعد قربانی کا گوشت نہ کھانے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو بتیس